سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شار چمن میں منہ مگر آئے بیابانی نہیں جاگی چمن میں ہوں مگر آگے بیا بانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آگے بیا بانی نہیں جاتی یہ کیا آتش آہوں کی پراوانی نہیں جاتی یہ کیا آتش آہوں کی پراوانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آ نہیں جاتی میں گلشن میں ہوں لیکن ہے یہ پیزا کامل کا میں گلشن میں ہوں لیکن ملے ہے یہ کامل کا کہ میرے قلب سے ہوئے پیا نہیں جاتی کہ میرے قلب سے ہوئے بیا میں گلشن میں ہوں لیکن ہے یہ شیخ کامل کا میں گلشن میں ہوں لیکن ہے یہ شیخ کامل کا میرے سے ہوئے بیا بانی نہیں جاتی یہ میرے پل ہوئے بیا بانی نہیں جاتی نہ جانے کتنی میرے دریا سے ہوئی جاری نہ جانے کتنی نیرے میرے دریا سے ہوئی جاری مگر پھر بھی میرے دریا کی تو جانی نہیں جاتی مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی جانے کتنی نہرے میرے دریا سے ہوئی جاری نہ جانے کتنی میرے دریا سے ہوئی جاری مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی رفو کرتا ہے دامن کو اگر رفو کرتا ہے دامن کو اگر کا دیوانہ سے مگر چا کے مانی نہیں جاتی گرے ماں سے مگر چا کے گرے مانی نہیں جاتی چمن میں ہو مگر آئے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے کی آتی نہیں جاتی مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے عشق میں سا دو سامانی نہیں جاتی مزاج میں اسے دیسا دو سامانی نہیں جاتی مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساد ساما سے مزاج عشق سے ہے ساد و سامانی نہیں جاتی مزاج عشق سے دیسا سو سامانی نہیں جاتی خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناد رب کہتی ہے باتیں موقع تصر کر ان سے ناگا محبت کی مگر تم ہی دے نہیں جاتی محبت کی مگر تم ہی نہیں جاتی خیرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے نادام خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادا محبت کی مگر تم دیکھو لانی نہیں جاتی محبت کی مگر ہی نہیں جاتی نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے نہیں کرتا ہے صدق دل سے جو سے کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی نہیں کرتا ہے صدق دل سے تو جو گناہوں سے نہیں کرتا ہے صدق دل سے تو حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی کسی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آئے پیا پانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آو کی پرا پانی نہیں جاتی آپ کی شیر میرے دریائے الفت کا جب ساحل ہے اختر میرے دریائے الفت کا جب ساحل ہے کے ساحل پر بھی ان ماں جو یعنی نہیں جاتی ساحل پر بھی ان ماں جو یعنی نہیں جاتی میرے دریا الفت کا جب ساحل ہے اختر میرے دریا الفت کا جب ساحل ہے اختر کے ساحل پر بھی کی تو یادی نہیں جاتی کسان پر بھی جون کی تو یادی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آگے بیاں قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو پنہانی نہیں جاتی اگر سے باپ کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے اگر سے باپ کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے مگر میں کرو میری پشے نہیں جاتی مگر میں کیا کرو میری پشے نہیں جاتی اگر معاف کر دیتے وہ اپنی محبت سے اگر معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے مگر میں کیا کروں میری پشیمانی مانی نہیں جاتی میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی کسی مغل کی رایا کو نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو آ پنہانی نہیں جاتی بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تجربات نے بتوں بت جمایا اس کے بعد ہندا محرم اور تھے اور دیر سڑکیں جن کو پیار کرنے کو جی چاہے چمکا چپٹانے کو دل چاہے جو نوجوان کہلاتے بارہ پندرہ اٹھارہ بیس برس اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے عمر تو عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی داڑھی کا بھی اب اعتبار رہا قرب قیامت ہے داڑھی والوں سے بھی بعض لوگوں کو میلان محسوس ہوا اس لیے جس شکل سے بھی میلان ہو لڑکوں کی طرف سے نامحرم کو تو قطر دیکھنا حرام ہے لیکن لڑکوں میں بھی جس جس شکل سے جو ہے میلان پیدا ہوتا ہو حضرت نے فرمایا کہ میلان کی معنی جس سے دل میلا ہو جائے جس سے دل میلا ہو جائے ان کو بھی دیکھنا حرام ہے حضرت فرمارے کے بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے یہ اس سے دو دو مرادیں ہیں جو دل میں آئی ایک بات تو یہ کہ یہ حسین یہ کسی کے نہیں ہوتے یہ چونکہ ان کا عشق جو ہے صورتوں سے ہوتا ہے یا مال و دولت سے ہوتا ہے یا کوئی وزارت یا عہدے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بالکل ہی ناپائیدار ہوتا ہے اگر سورج کا عشق بھی ہوتا ہے تو سورج کی تغیر پذیر ہوتی تغیر آ جاتا ہے اس میں جب سورت میں تغیر آ جاتا ہے رحمۃ اللہ کے شعر شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے پہلے تو بہت جب تک شکل اچھی معلوم ہوتی تھی پہلے تو بہت ہی اس کے قصیدے گاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور کسی عاشق نے اپنی معشوقہ سے کہا کہ تمہارے لیے تارا توڑ کے لاؤں اس نے کہا ارے پہلے اپنا ناڑا تو پورش کر لو یہ حسین کسی کے نہیں ہوتے جہاں دوسری شکل نظر آئی تو اس کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے اور اس سے کوئی اچھی شکل نظر آ گئی یا مال و دولت نظر آ گیا ہے کوئی نظر آ گیا اور اس کو پکڑ لیا یہ حسین کسی کے بھی نہیں ہوتے تو اور دوسرے یہ کہ صورتوں میں بے وفائی صورت میں بھی ہے کہ صورتوں میں تغیر آ جاتا ہے تو جو عشق صورت سے ہوگا جب صورت میں تغیر آ جائے گا وہ صورت حسین نہ رہے گی تو وہ بھاگ جائے گا اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے تو جن کو پہلے غزل سنائے یہ عشق بالکل ناپائیدار ہے اور لاشوں پر مرنے والا عشق ہے اور غیر غیر فانی عشق ہے اس کا ذرا سا مزہ چکھ لے تو یہ ساری دنیا اس کو گھٹیا نظر آئے گی بہت ہی مردہ حضرت مولانا رومی کشیر حضرت والا سے پڑھا کرتے تھے گربینی کر غلطر رے قربرا گربینی کر روفر رے قربرا جی فبینی باد ہی شرگر کہ اگر تم اللہ کی محبت کا ایک ذرہ اپنے قلب میں حاصل کر لو کسی شیخ کی تربیت میں کچھ کچھ روز اللہ اللہ کر لو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کر لو تو یہ اس غلامی سے انسانی بتوں کی غلامی سے تم نجات پا جاؤ گے اور عشق حقیقی سے فیض یاب ہو جاؤ گے اور پھر تم کو یہ ساری دنیا مردہ نظر آئے گی جیسے گویا کہ ایک مردہ لاش ہے اور جیسے کہ مردہ لاشوں کو کھاتا ہے نوچ نوچ کے تو وہ دیکھے گا کہ میں کہاں مر رہا تھا مردہ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا بھوتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربات نے مگر اے نفس پھر بھی نادانی نہیں جاتی یعنی نفس نے ہر دفعہ ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم پھر نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے مگر اینا پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی مگر اینا پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی تیرا پچپن تیرا بچپن بچپن یہ میں مجھے حیرت ہے نادان بڑے بڑے اب بڑا ہو گیا پالب ہو گیا اب عقل آ گئی اب تیرے اس گلوک کے بعد جب عقل آ گئی اس کے بعد تیری یہ نادانی کی حرکتیں جیسے بچپن میں بے وقوفی میں بچہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہوتے ہیں لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو سمجھدار ہو جاتا ہے پھر وہ ایسے کام نہیں کرتا تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نانا بڑھاپے تیری خوبانی نہیں جاتی خوب مانے عادت اور دکھلانی آنے بچپن میں بچوں بچوں والی عادت بے کے کام حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے لیکن نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے نفس جو ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے انسان لیکن نفس اس کا جوان رہتا ہے دھوکہ نہ کھائیو یو میری ریشے سفید سے ہے نفس نہا ریشے مصور لیے ہوئے حضرت کا شعر ہے کہ میری سفید داڑھی جو ہے ہو گئی ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا اندر میرے نفس کی داڑھی جو ہے کالی ہے ٹی شرٹ مصور کالی داڑھی میری نفس کی داڑھی کالی ہے بہت دفعہ لوگوں نے اعتراف کیا حضرت والا کے مضامین کو سن کے کہ حضرت ہمیں اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے بزرگی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہوئے سفید داڑھی والا سمجھتے ہوئے یا تین بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہیں ان کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں اس لیے کہ کتنا بھی انسان کوڑا ہو جائے لیکن نامحرم سے تو مرتے دم تک احتیاط کرنی ہے نامحرموں کو دیکھنا حرام ہے تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت نادا بلا کے میرے تیری خوانی نہیں جاتی عجب درویش ہے تیرے گزری کر بدڑی پوشو تیرے کے گزری سدڑی کر بھی بپ نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی فیض نور نسبت شام سلطانی نہیں جاتی عجب درویش ہے تیرے گدڑی پوش ہو کر بھی عجب درویش ہے تیرے نہیں جاتی بغیر نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی آپ محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر کے رونے پر بھی غم کی عشق بارانی نہیں جاتی کے رونے پر بھی غم اشک بارانی نہیں جاتی محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اکثر رونے پر بھی غم کی اشکانی نہیں جاتی کسی مخلص کی سایہ کوئی قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو نہیں جاتی پورا ہو گیا میں گزارش کرتا ہوں سب سے اپنے لیے بھی اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور سب اپنے خود کو بھی کہتا ہوں اور سب کو گزارش کرتا ہوں کہ میری دنیا تھوڑے دن کی ہے اور نفس اور شیطان اپنا پورا زور لگاتے ہیں انسان کو بہکانے کے لیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور کو شیطان نے بہکایا اللہ کے کتنے مقرر تھے لیکن ان کو بھی شیطان نے بہکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کیونکہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو یہ بات بتلائی کہ تم کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم تاکہ تم جنت میں یعنی اس طرف کا پھل کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ تو آپ جنت میں ہمیشہ نہ رہ پڑے تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے دوری منظور نہ تھی اس لیے بھول کر انہوں نے وہ کام کر لیا اس سے منع کیا گیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں وہ حبوز فرمایا ان کو بھیجا تھوڑے دن کے لیے تو انہوں نے ربنا ظلمنا کا سہارا لیا اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف معافی نہیں فرما دیا بلکہ تاج نبوت سے بھی سرفراز ہوتے شیطان اور نفس پورا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو ہے تھوڑی رنگینیاں ہیں تو تھوڑے دن جو ہے وہ ان رنگینیوں سے فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن مزے کر لو ایسی تقریبات میں شرکت کر لو کہ جہاں ناچ گانے اور بے پردگی اور تصویر کشی اور دوسرے منقرات ہوں تو کیا حرج ہے جب گڈے ہو جائیں گے تو پھر مسجد سنبھال لیں گے لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے اول تو یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے اور دوسرے یہ کہ کس وقت موت ہمیں آ لے ہم دن رات دیکھتے ہیں کتنے جوان دنیا سے چلے گئے گھر سے نکلے کام پہ جانے کے لیے اور کوئی حادثہ پیش آ گیا اللہ کو پیارے ہو گئے کتنے لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں بچے بھی چلے جاتے ہیں جوان بھی چلے جاتے ہیں بھیڑوں اور بھی چلے جاتے ہیں پھر اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو یہ قاعدہ ہے کہ جس کی جس حالت میں موت آئے گی انجام کا اعتبار ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اللہ کیا اٹھایا جائے گا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب ہماری جوانی ہم رنگینیاں اور بدماشیاں کر کے اللہ کو ناراض کر کے گزار لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاپا اللہ کو دے سکیں بہت سے لوگ ایسے بھی گزر گئے جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری حتیٰ کہ ان کی توفیق توبہ بھی سلب ہو گئی وہ کہیں کے نہ رہے نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے اس پہ حضرت طائف صاحب کا شعر کیا خوب ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں مرے یہ دنیا اللہ نے رنگینیوں کے لیے نہیں بنائی اس میں رنگینیاں رکھی ہیں لیکن ساتھ میں اللہ نے خبردار کر دیا کہ کل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خطرات سے ہمیں آگاہ کر دیا جیسے ایک باپ بچے کو تنگی کر دیتا ہے بیٹا باہر نہ جانا فلانا فلاں جگہ نہ جانا یا فلاں شخص سے نہ ملنا اچھا آدمی نہیں ہے تو لائن بیٹا کیا کرتا ہے کہ جو باپ کہتا ہے کہ یہ جگہ مت جانا اس سے نہ ملنا تو وہ لائن بیٹا ہوگا تو وہ کہنا مانتا ہے باپ کا اس کو جانتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے سب سے زیادہ مشفق ہے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا خیر خواہی کا بندوں کے لیے معاملہ ہے کہ پورا قرآن پاک اور پھر صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں بھیجا امت کی رشت و ہدایت کے لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظلمت سے کفر کی ظلمت سے اور گناہوں کی ظلمت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اور ان کے نور سے فیضیاب فرمائے تو یہ تھوڑے دن کی دنیا ہے اس میں جو شخص کامیاب وہی ہے اور عقل مند بھی وہی ہے جو دھوکے میں نہ آئے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا اس کا گھوڑا اس کو بہت تنگ کرتا تھا جب سواری کرتا اس کو اٹھا کے پٹو دیتا کبھی دو لتی مار دیتا آخر اس کی شرارت سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں تو وہ کسی بروکر کو کیا کہتے ہیں دلال دلال کے پاس لے گیا بروکر کے پاس یہ گھوڑا ہمیں بیچنا ہے بروکروں کا تو کام ہوتا ہے وہ جو بھی چیز ہو اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جب آیا تو بروکر نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی یہ گھوڑا ایسا چلتا ہے جیسے دریا میں تیر رہا ہو یا فضا میں اڑا ہو اور اس کی یہ خوبی اور وہ خوبی اب یہ کھڑے سن رہے ہیں گھوڑا بیچنے والے جب انہوں نے اتنی تعریفیں اس کی سنی انہوں نے کہا نہیں نہیں اب واپس گھوڑا نہیں بیچتے واپس ہمیں کیا معلوم تھا اس میں اتنی تاریخ ہو گیا تو یہ دھوکہ جگہ جگہ قدم قدم پر دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے کہ اللہ سے بھی بھی مانگنی چاہیے اگر ہزارہ دام باشد پر ایک تو مایوسی کی بات بھی نہیں ہے اگر گر پڑے تو بھائی اللہ سے معافی مانگوں ربنا ظلمنا حضرت نے فرمایا حضرت والا رحمت نے فرمایا تھا کہ بھیا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا تھے ہمارے بابا کا کام بھی رونے سے بنا ربنا ظلمنا سے بنا کا کام بن گیا تو ہماری یہ میراث ہے ہمارے بابا آدم کی میراث ربنا ظلمنا کا نعرہ لگانا اور اللہ سے فریاد کرنا کہ اللہ ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہو آپ کا فضل نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے اے اللہ اپنا فضل فضل خاص فرما دیجیے مولانا رومی نے فرمایا گر ہزارہ دام باشد پر ہر قدم بامائی نباشد اگرچہ قدم قدم پر شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں کئی ننگی عورتیں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں کئی ننگی فلموں کی دعوت ہو رہی ہے کئی موبائل پہ گانے بج رہے ہیں کئی موبائلوں میں ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے جگہ جگہ شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں اور شیطان عورتوں کو تو ہے ہی کہ یہ شیطان کے جال ہے یہ نگاہ کی خرابی میں مبتلا کر کے شیطان جو ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ نگاہ بد نگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جیسے ایکسپلیٹر ہوتا ہے فرسٹ فلور پہ ایکسپلیٹر ہوتا ہے نیچے جانے کے لیے آپ اس سے بس خالی قدم رکھ دیں وہ خود ہی نیچے پہنچا دیتا ہے کہ یہ بدنیگاہی بھی ایسا ہی مرض ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا تو قدم بقدم ہر برائی اس کے اندر جو ہے پائی جانے لگتی ہے پھر وہ پستیوں میں اور ذلت میں گر جاتا ہے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص بد کرتا ہے یعنی باز نہیں آتا بدنگاہی سے یا گناہ کرنے سے پھر آخر اس کو جو ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ بھائی یہ تم کباب مت کھانا نہ تم کو پیچش لگ جائے گی دست آ جائیں گے تمہارے لیے سب گزر ہے لیکن چھپ چھپ کے کھاتا ہے تو ایک دن دسترخان پر ہی جہیز گئے یہ سب خطا ہو جائے گا سب کے سامنے رسوائی ہوگی ایسے ہی جو ہے بد نگاہی کرنے والا گناہوں میں گناہوں پر اصرار کرنے والا ایک دن جو ہے اس کی رسوائی بھرے بھرے بازار میں اس کی رسوائی ہے کتنے لوگوں کو رسوا ہوتے دیکھا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو بس غرض یہ ہے کہ بھئی دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے مولانا سید سلیمان سلیمان نقوی رحمت اللہ علیہ کا شعر حضرت فرماتے تھے کہ سب لوگ یاد بھی کر لو اور یہ کیسا سادہ شعر ہے لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے اس میں اور بمنزلہ ذکر کے ہے ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دو روزہ کا کیا ہے شبہ مسافر رہے جیسے کیسے رہے بس بھائی یہاں تنگی ہو ترشی ہو مشکل ہو کیسی بھی بات ہو بس تھوڑے دن کی بات ہے یہاں گزارا کر لو ایک بات کا دھیان ہر مت رہے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کوئی کام نہ کریں جان چلی جائے جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو جان اگر سو جان دی اللہ پر فدا کر دیں تو یہ یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ تربیت نہیں ہوئی شہر سے اور اللہ کا نام لینا نہیں سیکھا اللہ کی محبت اللہ کے قرب کی لذت ابھی چکی نہیں ہے جب چک لیں گے تب اس بات کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا کہا جو جو لذت اٹھا چکے وہی اس پر اس پر اس چیز کو بیان کر سکتا ہے زبان سے الفاظ سے ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہم تو اپنے مرشد کی نقالی کر رہے ہیں ملفوظات کو وہ کوشش کر رہے ہیں مفاہین کو پیش کرنے کی کہ حضرت والا نے کیسی کس کس درد سے کیسے آہ و نالوں سے اس نگاہ کی حفاظت کے مضمون بیان فرمایا جگہ جگہ چپے چپے پہ اور حضرت فرماتے تھے کہ آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے سے حضرت یہ مضمون بیان کرتے آ رہے ہیں فرمایا کہ میں بد بد نگاہی کا اور بے حیائی کا ایسا سیلاب آتا دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کے خلاف نہ بولوں تو پھر کیا کروں کہ جس جگہ کالرا پھیلا ہو اس جگہ نزل دکان کی دوا کون دیتا ہے کہ جس جگہ یہ بد نگاہی کا خطرناک کینسر پھیل رہا ہے اس کے خلاف میں کیوں نہ بولوں اور حضرت نے فرمایا کہ کوئی اعتراض کرے کچھ بھی کرے میں ہمیشہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور حقیقت ہی دکھائی دے رہی آنکھوں سے کہ جن لوگوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کی وہ ہر ہر برائی کے اندر گھیرتے چلے گئے اور آخر ذلت کی بستیوں میں وہ گر گئے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے جب بھی جب بھی احساس پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت اجاگر ہو جائے دل میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور خوب معافی مانگے روئے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح نیک اور صالح بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے ہو کر رہے شیطان اور نفس کی بات نہیں مانی وہ سب حساب لکھا جا رہا ہے منکر نہ اچھی باتیں لکھنے والے یہ دائیں کندھے پر فرشتہ موجود ہے پوری باتیں لکھنے والا وہ بائیں کندھے پر موجود ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور ہر بات ہماری ہر حرکت ہمارے دل کی ہر نیت اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے جانتے ہیں اور یہ سب حساب کتاب وہاں لکھا جا رہا ہے آپ کو دھونے کے بعد سب پیش کر دیا جائے گا کہ یہ آپ کا آغاز نامہ ہے اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نگاہ خراب کر رہے ہیں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے شہر نہیں دیکھ رہا لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ علم یا اللہ اللہ تعالیٰ پر مانیں گے تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے جو کتنی خرگ و مخلوقات کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیا نابینا ہوگا اس لیے بھائی اس دنیا کو جیسے تیسے اللہ تعالیٰ سے اچھی زندگی مانگو یہ نہیں کہتے کہ جیسے تیسے ہوئے روی جیسے تیسے اللہ سے خوب مانگو قورمہ بریانی بھی مانگو اور آسائشیں بھی مانگو آرام بھی مانگو روزی میں برکت بھی مانگو اور اچھا گھر بھی مانگو اچھے کپڑے بھی مانگ لو لیکن ان میں ان اور ان کے پیچھے اپنے دین کو مؤخر کرنا دین کا نقصان کرنا بس یہ ہو رہا ہے دین کا نقصان کسی صورت مت کرو ایک ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض مت کرو معلوم نہیں کہ جس لمحے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوں وہی ہمارا آخری لمحہ ہو اس لیے ہر وقت اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رکھو اور اس دنیا سے جب جائیں گے اس دنیا سے بڑی حقیقت آخرت ہے یہ تو سایہ ہے سایہ ایسا لگتا ہے یہ پتھر کی چیزیں یہ لوہے کی چیزیں شیشے کی چیزیں یہ ساری یہ خواب و خیال ہے اپنا جہاں دکھا کے محرے جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں آئے گی تو یہ ساری کائنات یہ خواب و خیال ہو جائے گی اس کی کچھ حقیقت نہیں ساٹھ ستر برس کی زندگی ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے آگے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اور نیک اور صالح لوگ جو نیک اور صالح ہو کر چلے اور آخرت نے ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں بڑے بڑے انعامات رکھے اللہ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے ہمارے گھر والوں کو بھی جذب فرما لے ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کر منتہا اور ریاض سے الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چڑیا گھر کھولتے ہیں تو, تو, وہ سو روپئے ٹکٹ کرتا ہے تو کون بھی نہیں لیتا پھر پچاس روپے کرتا ہے کون بھی نہیں لیتا پھر دس روپے کرتا ہے کون بھی نہیں لیتا تو پھر تو پھر اس کی میں کر دیتا ہے تو سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جمع ہو جاتے تو میں شیکر پنجرا کھولتا ہے تو وہ باہر آنے کا دو سو دو کہ تم لوگ کیسے نکلتے ہو تو ہم لوگ گڑی سے ہیں اور سارے پیسے ہیں جو اس کے ڈائری کے آتے تو ہم سے زکات ہوتا ہے جو باہر دیتے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں تو تو ہم سب مانا سے پوچھتے ہیں تم لوگ کیسے نکالتے ہیں تو مانا کہتے ہیں ہم پیسہ اوپر اچھالتے ہیں جو اوپر رہ جاتے ہیں اس سے زکات ہوتے ہیں جو نیچے آتے ہیں وہ ہم سے خرچ کرتے ہیں مزاج بیوی نے شوہر کو فون کیا سرتاج آپ کہاں ہیں شوہر دفتر میں ہوں اور بہت مصروف ہوں شوہر اور تم کہاں ہو بیوی کے ایف سی میں ہوں اور آپ کے پیچھے بیٹھی ہوں استاد استاد استاد اس نے خودکشی کر لی اور اس کو خودکشی کرنی پڑی ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے شاگرد پہلا والا بے روزگار تھا اور دوسرا والا شادی شدہ بیوی آپ اب مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے پہلے جب میں روتی تھی تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا تمہیں شوہر یہ بات نہیں ہے اصل میں اس طرح کے سوالات کر کے میں پہلے ہی بہت ماری نقصان اٹھا چکا ہوں ایک شخص گوگل میں سرچ کر رہا تھا کہ کس طرح بیوی کو قابو میں کیا جا سکتا ہے جواب آیا گڈ مارننگ سر ہم لوگ بھی سرچ ہی کر رہے ہیں ایک ناکام عاشق نے فیس بک پر اعلان کیا کہ اگر وہ میری نہیں ہوئی تو کسی اور کسی اور کی بھی ہونے نہیں دوں گا اس کے جواب میں ایک کمنٹ آیا اگر وہ تیری ہو گئی تو سب کی ہونے دے گا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ